کرتے ہیں اور مٹی کو نکلتے کرتے لیکن بنیادی طور پہ مٹی مٹی رہی جو آپ کہتے ہیں کہ اس میں یہ پلاٹینیم ہے اور یہ یہ چیز ہے اور یہ گولڈ ہے اور سلور ہے اور اس چیز کی مائنڈ نکل رہی ہیں اس کی یہ ساری کی ساری کانیں برآمد ہیں کوئلہ ہے تو کہنے کو آپ کچھ سے کہہ دیجیے مگر بنیادی طور پہ تو مٹی ہی ہے مختلف اس کے صورتیں ہیں مزید سائنس کی تحقیق کریں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں اتنے لاکھوں سال گزر گئے تو سب کی مٹی پتھر میں تبدیل ہو گئی پہ اتنے کروڑ سال گزر گئے پتھر پر جب سال بدل میں تبدیل ہو گیا اور ہی پانی ہے بنیادی طور پر تو پانی ہے اب پانی ایسا بھی ہے جسے لوگ پیتے ہیں تو خاص قسم کے جسم ہوتے ہیں جو گردے میں پتلی پیدا کر دیتے ہیں اور کچھ جسم ایسے ہیں جو اس پانی کو پیتے رہتے ہیں کبھی ان میں شکایت نہیں اور پانی اب گوچر ہے ہلکا ہے یہ پہلے بھی لوگوں کو معلوم تھا اور اب پانی میں وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں منرل کا اضافہ ہوتا ہے منرل واٹر ایک ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہے تو رہا تو پانی کے علاوہ چیز نہ اور چوتھی چیز آگ ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آگ کا بھی یہی ہے جو کہتے ہیں نہ آگ جو ہوتی ہے وہ کم درجے کی ہوتی ہے دوسری آگ زیادہ درجے کی ہوتی ہے پتھروں کی آگ کیسی ہوتی ہے لکڑی کی آگ کیسی ہوتی ہے کوئل کی آگ کیسی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تو انسان بنیادی طور پہ عناصر اربا اور ایلیمنٹ پانی آگ ہوا اور مٹی شب اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ان چاروں چیزوں سے بنتا ہے اور ان چاروں چیزوں میں یہ مل کر انسان کے جسم میں ایک طرح کی بھاپ پیدا کرتی ہیں اور اسی کا نام نسما ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روح ہے قرف عام میں ہر کوئی یہی جانتا ہے شاہ اللہ محدود رحمت اللہ علیہ نے اسے نسما کا نام دے کے روح اس کے بھی بات مانی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نسما جو ہے کو ایسے سمجھو کہ انسانی جسم پر یہ سوار ہے اور اس نسمہ کی وجہ سے نسمہ کو آسان لفظوں میں کہہ لیں بہت لطیف ہوا ایسی ہوا جو بہت ہی نرم و نازک ہے اس ہوا کی سواری انسان کا جسم ہے کہ وہ نتمہ کی وجہ سے انسانی جسم کی حرکات ہیں اور اس نظمہ میں تعلق کہاں سے اس کے اوپر سواری کو سوال پہنچتا ہے وہ انسانی روح ربانی تو کہتے ہیں روح ربانی نے اپنی سواری کے لیے اپنی خصوصیات کے اظہار کے لیے نتما سے تعلق قائم کیا اور نتما نے جسد انسانی سے تعلق قائم کیا یہ تین درجے ہوئے موت کیسے آتی ہے شاہ اللہ رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ موت سے نسما کا تعلق بدن سے منقطع ہو جاتا ہے اور انسانی جسم میں خلل واقع ہوتا ہے خون کا دباؤ بڑھ گیا پانی کی کمی واقع ہو گئی حرارت زیادہ ہو گئی پرانے حکما کہیں گے کہ حرارت زیادہ ہو گئی یعنی بخار زیادہ ہو گیا آپ کا آ گیا کچھ آ گیا اس سے وہ جو بھاپ بنتی تھی انسانی جسم کو جلانے کے لیے وہ بھاپ بننا ختم ہو گئی جب وہ ختم ہو گئی تو انسانی جسم کا اس سے جگہ واقع ہوا اس سے ہم نے کہا کہ موت ہو گئی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے وجدان میں یہ بات ثابت ہوئی ہے مطلب یہ تھا کہ جو اللہ نے اپنے کشف میں چیزیں دکھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زندگی اور موت کا تعلق نظمہ سے ہوتا ہے ربانی سے نہیں اور جب تک یہ نسما کا تعلق جس میں انسانی سے جڑا رہتا ہے یہ زندہ ہے جب مرض پیدا ہو گیا اور نسما وہ بننا بند ہو گیا تو انسانی جسم سے انتقا ہو گیا مر گیا اور یہ جو نظمہ ہے اس کے ساتھ دونوں حالتوں میں روح ربانی کا تعلق رہتا ہے انسان مر جائے تو بھی اور انسان زندہ ہو تو اور تفصیل اس کی ذرا سی یہ ہے کہ یہ نظمہ ہے اس کا روح ربانی سے تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے اور روح ربانی سے فیض سے پہنچتا ہے آپ سمجھ لیجیے اللہ کی طرف سے وہ جو روح ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ کل روح من امر ربی کے یہ اللہ کا امر ہے تو کہتے ہیں اس امر کا تعلق اس نظمہ سے ہوتا ہے نسما بننا ادھر سے بند ہوا انسانی جسم مر گیا ادھر سے روح ربانی سے تعلق قائم ہے اب آدمی زندہ ہے تو روح کا تعلق نسما سے نسما کا تعلق جسم سے جب مر گیا آدمی تو نسما اور روح نسما اور جسم کا تعلق ختم ہو گیا لیکن روح ربانی کا تعلق نسما سے رہتا وہ کہتے ہیں وہ تعلق نہیں روح ربانی ہے اور نسما میں اس کے اثرات ہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اس روح میں کوئی چیز ڈالی جاتی اس قرآن روح کو برا نہیں کہتا وہ نفس کو برا کہتا ہے السلام نے فرمایا انفس سو اور انسان کا نفس اسے ہمیشہ رد کی طرف لے کے جاتا ہے اڑ جاتا ہے ہزار دنیا کنکھائے کہ آ گئے مت کو نفس نے انسان کو پھنسا دیا کہ نہیں یہ کر کے رہنا کتاب و سنت بھرے پڑے ہیں کہ اس چیز پہ خدا کا عذاب آئے گا انسان کا نفس اٹ جاتا ہے کہ کچھ ہو جائے میں یہ کام کر کے رہوں اسی لیے اللہ نے کہ وہ نفس و صباحا اور اللہ نے پیدا کیا انسان کے نفس کو اور جو پھر سوال لیتا ہے اور اس میں الہام ہوتا ہے انسان کے نفس میں جس کو وجود گناہ کے کاموں کا بھی اور تقواہا نیکی کا بھی کہ اختیار کر بہت مرتبہ لفظ انسانی پاک ہوتا ہے اور اس کا ہوتا ہے اور وہ اتنا گناہ گار اور خراب نہیں ہوتا لیکن چونکہ اس کو ماحول میسر نہیں آتا تو گناہ کی طرف چلتا ہے مطلب یہ بچوں کو آپ دیکھیں ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور موٹر سائیکل پہ اسی کو غریب کر کر دکھا رہے ہوتے ہیں کئی مزہ مطلب ہیں اور حکومت نے اس کے لیے قانون بنا دیا پولیس کڑی کر دی سب سزائیں نافذ ہو گئیں جیل میں ڈال دیا یہ کر دیا اور اگر کوئی آدمی انسانی نفسیات اور فلسفے کو تصور کو ان چیزوں کو پڑا ہوتا یا اس نے کہیں سے تربیت حاصل کی ہوتی تو آسانی سے یہ کر سکتا تھا کہ وہ کہہ سکتا تھا اسلام آباد میں مختلف جگہوں میں پندرہ سوئمنگ پول بنا دیے جائیں اور بچوں کو وہاں جا کر نہایا کر سوئمنگ سیکھ تو انسان کا نفس جو شجاعت اور بہادری اس کے اندر ہوتی ہے وہ اس کا اظہار چاہتا ہے انسانی نفس میں اللہ نے بڑی خوبی کی بات رکھی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو گند اٹھاتا ہے اور فائد کرتا ہے وہ پانچ سات دس فائر کرنے کے بعد بھی جو آگے چلتا ہے بڑی ہمت ہے کرنا انسان اندر سے ڈر آتا ہے اور پیدا ہو جاتا ہے منسٹری میں پالیسی یہ رکھتے ہیں کہ ایک کا مقابلہ تین کہ تم پہ تین آدمی حملہ کرتے ہیں تم اکیلے اس پہ اپنی پالیسی بناؤ جوانی آتی ہے وہ شجاعت اور بہادری کا اظہار چاہتی ہے اور آگے جگہ نہیں ہے جہاں بہادری کا اظہار کر سکے تو کہتے چلو موٹر سائیکل بے کرتے اس کی بجائے پندرہ بیس سینٹر کھلے ہوئے ہوتے جہاں پر پوری ورزش کی سہولتیں مہیا ہوتی تو وہ اپنی جزت کا اظہار وہاں جا کر کرتا یہ کتنا کرتا اکھاڑے ہوتے تھے تینوں لوگ جاتے تھے پہلوان بن جاتے تھے اکھاڑے اور مسلس بنانے کے مقابلے اور یہ وہ سب کچھ کیا تھا ایک چیز کا اظہار تھا کہ یہ چیز ہے ایسے لوگوں نے اکھاڑے ختم کر دیے اپنے نہیں وہ تہذیب تو اس نے اپنی شجاعت اور بہادری کا جو اظہار کرنا ہے وہ کہاں جا کر کرے اسی لیے سورج صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی بات ارشاد بتائی آپ نے فرمایا جس انسان نے اپنا نشانہ درست کر لیا گولی چلاتا ہے اور دس میں سے اس کی آٹھ گولیاں لگ جاتی ہیں سات لگ جاتی ہیں اور اپنی غفلت سے پھر اس نے نشانے کو خراب کر لیا تمنا وہ میری امت میں سے نہیں رہا ایک آدمی نشانہ باز ہوتا ہے اور گولی چلانا وہ جانتا ہے تیر چلانا جانتا ہے تو یہ بچوں کی بنیادی تربیت ہے جو ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں وہ ہماری رہی نہیں اور پہلے وہ پٹھان آیا کرتے تھے غبارے لگائے ہوئے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ شرے پہ غبارہ اور دو تو اتنے پیسے ہم تم سے لیں گے وہ بھی نہیں رہی ایک چھوٹی سی چیز جو ہوا کرتی تھی وہ بھی اب کہیں دیکھنے میں نہیں آتی اس لیے کہ بنیادی طور پر بچوں کو سنیپنگ سکھانی چاہیے جو بچہ سنیپنگ کر سکتا ہے جو بچہ گولی چلا سکتا ہے صحیح نشانہ باندھ کے فائد کر سکتا ہے اس کے اٹھان میں اور دوسرے بچوں کے اٹھان میں زمین آسمان کا فرق اب اس کے آسان کی مثال اگر دیکھنا چاہیں تو یہ جو بچے ٹھیک پیدا ہوتے ہیں جن کے باپ وہ جی افسر ہوتے ہیں وہ سارا دن چھٹیوں میں سائیکلیں چلا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں کہ سڑکیں کھلی ہیں یا کچھ زیادہ ہے نہیں کا بھی ڈر نہیں کہ بچہ اغوا ہو جائے گا وہاں کو پتا نہیں بچہ کدھر کیا ہوا ہے وہ سائیکلیں ہی چلا رہے ہوتے ہیں اور پر برتیجے کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو بچے شہروں میں ہوتے ہیں نہ ان کے لیے اول تو سائیکل چلانا دشوار اور وہ ہوگی تو اتنا رش وہ چلا نہیں سکتے اس کا اغوا کا ڈر ہوتا ہے یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس لیے وہ جو بچہ شجاعت اور بہادری چاہتا ہے اور اسے اتنا میدان نہیں ملتا تو وہ غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کنک خراب ہو گیا بڑا اچھا تھا معاف تھا ہم نے اسے موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے جوہر کو دکھا سکے قتل ایسے ہی تھوڑا کوئی کر دیتا ہے بڑی ہمت چاہیے قتل کرنے کے لیے گولی چلانے کے لیے اس کے اندر پورا ایک جذبہ ہوتا ہے اسی لیے قرآن دو چیزوں کو ساتھ ساتھ دو مقامات میں ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ قتل اور کو دونوں کو برابر ذکر کرتے ہیں خبر کرو اور پھر کے فوراً بات کہتا ہے یا اس سے پہلے کہ اور زنا کے قریب بھی مت جانا اس لیے کہ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں معذ اللہ جو شجاعت اور بہادری کو چاہتے ہیں بزدل آدمی نہ قتل کر سکتا ہے نہ اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے اتنے بڑے گناہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا اس میں اندر کچھ نہ کچھ ہمت اور طاقت ہونی چاہیے وہ ہمت استعمال کرتا ہے پھر یہ کام کرتا ہے اسی لیے قتل اور ان دونوں چیزوں کو اللہ نے اکٹھے ذکر کر دیا کہ انسان میں حاکمیت شجاعت کی قوت ہوتی ہے ایک جگہ اسے کمزور بھی ملتا ہے اور وہ اسے مار دیتا ہے دوسری جگہ اسی کی جن سے ایک انسان ایک عورت خاتون مل جاتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہے اس کی کو اور برتری کے جذبے کو بھی تسکین ملتی ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے یہ وہ چیزیں انسانی نفسیات میں ہے لیکن انسانی نفسیات کو سمجھنے والے کوئی ہوم کر بیٹھے ہوئے تو وہ شہر میں کوئی سوئمنگ پول بنائے کوئی گندی جگہ بنائیں کوئی باغات بنائے کوئی یہاں کہ دیا کرو یہاں جایا کرو یہاں یہ سارے کام کرو تو یہ خود وہ خود آہستہ آہستہ چیزیں یہ جو موٹر سائیکل پہ دوسری تیسری چیزیں یہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں مگر حقیقی اسباب جو ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا کسی انسان کا نام اللہ تعالیٰ تکوا اس میں تکوا بھی آتا ہے اور اس میں گناہ بھی آتا ہے یہ روح ربانی میں جو نیکی کی قوت ہوتی ہے رتنا میں منتقل ہوتی ہے رتنا کے اندر جسم میں منتقل ہو جاتی ہے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے ذکر کرتا ہے ہر حال میں انسان کا تعلق نتما کا بدن چاہے ٹوٹ جائے روح ربانی سے وہ جدا نہیں پھر دوسرا اس کا فائدہ کیا ہو جاتا ہے شاستر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد اس نتما کو دوسری زندگی ملتی ہے اور اس کے لیے مثال بھی دی پچھلی مرتبہ تفصیل سے آ گئی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ ہوا کو بوتل سے نکالیں اور خالی کرنا شروع کریں تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب بوتل بالکل ہوا سے خالی ہو جائے اور اس کے بعد وہ بالکل ٹوٹ جائے گی دھماکے کے ساتھ کیونکہ باہر کی ہوا کا اتنا اس پہ پریشر پڑے گا کہ اندر کوئی چیز ہے نہیں جو سکے اور تھوڑی سی بھی ہوا رہے گی تو پھیل جاتی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مثال دے کے یہ سمجھانا چاہا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ موت کے باوجود نسما میں کچھ اثرات زندگی کے باقی رہ جاتے ہیں اور نسبے کے بعد ربانی جو ہے وہ اس نسمہ کی تربیت کرتی ہے اور تھوڑی بہت اس بوتل میں ہوا رہ گئی ہے تھوڑا بہت نسما کا جو تعلق ہے اس سے یہ انسان یہ جسم دوبارہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں روح نہیں آتی بلکہ روح اسی نسما کو استعمال کرتی ہے یہ کیا نئی بات کہی ہے ان باتوں کی طرف اشارہ پرانے متقدمین خلافہ جو تھے انہوں نے کیا ہے لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت کھل کے اس بات کو کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ روح ربانی اس نظمہ میں پھر قوت پیدا کرتی ہے اور پھر اس طرح ہوتا ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے قبر میں اب یہ جو نظمہ ہے عالم مثال سے قوت لیتی ہے اور پھر نظمہ کو نئی زندگی ملتی ہے تو پھر عالم برزخ کے واقعات شروع ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس موت کے بعد جب نسما کا تعلق منقطع ہوا اور قیامت تک آگے قیامت قیامت کا ذکر رہے ہیں کہ میں کیا ہوگا قیامت تک کی جو تمہاری زندگی ہے اس میں نسما ہوئے ربانی سے فیض لے کے تمہیں پہنچاتی ہے پھر میں یہ سنتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے اور وہ بہت سے احوال ہیں جو میت پہ گزرتے ہیں اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعے کے دن صبح صبح صادق سے پہلے قبروں پہ جایا کرو اپنے عزت اساتذہ ہمارے علام سین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ان سے وہ نقل کرتے تھے کہ نظمہ کی قوت اس وقت بہت شدید ہوتی ہے یہ جمعے کے دن اصل کے بعد جایا کرو قبرستان اتنا تو حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو پہچانتی ہے جو اس کی قبر پہ آتا ہے اور اسی مکہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قبر کے اتنا قریب کھڑا ہونا چاہیے جتنا زندگی میں اس سے قرب کا تعلق تھا والدین ہے تو زیادہ قریب کھڑے ہو جانا چاہیے کوئی اور ہے تو تھوڑے سے فاصلے میں بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے شاہ صاحب احمد اللہ فرماتے ہیں یہ نظمہ کے تعلق سے میت میں جانتی ہے قبر پہ کون آ اسی طرح عام عوام کو یہ بتانا کہ میت سنتی ہے بڑے خطرناک بات بڑی خطرناک بات ہے یہ ایک طرح سے شرک کا دروازہ کھولنے کے مطلب کیونکہ جب آپ عام عوام کو بتاتے ہیں کہ سنتی ہے تو جا کر اس سے اگلا اسٹیپ یہ لیتا ہے تو کہتا ہے اچھا چلو غلام ولی اللہ کی قبر پہ حضرت سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا مانگی پھر وہ کہتے ہیں حضرت کی قبر پہ یہ آتا میں نے حضرت سے اب کیا تھا حضرت سے یہ کر دیا حضرت کی دعا سے یہ ہو گیا حالانکہ آدمی سوچے کہ کیا میت سے دعا کا کہنا یہ خود کتاب و سنت سے ثابت ہے بڑی نازک بات بہت حد سے زیادہ نازک بات ہے جب ہم کہنے لگے ہیں خدا نہ کرے کہ اس سے کوئی آدمی گمراہی کا کوئی مقصد نکالے مگر خاص الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جا کر کوئی بات کہنا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس سے بحث کیے ابن زینیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر قبر شریف پہ جائے سلام پیش کریں یہ مت کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قیامت کے دن مجھے اپنی شفاعت بھی یاد رکھے یا میری شفاعت کریں وجہ اس کی ایک ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ بگڑ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کے نام رضی اللہ عنہ جتنے تھے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے آگے قبر شریف پہ ایک آؤ ثابت کہتے ہیں جب صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں کہا تو تم کیسے کہہ سکتے اور اس کے مقابلے میں باقی پوری امت وہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی سنتے ہیں اور ان سے شفاعت کی درخواست بھی کی جائے وہ کہتے ہیں فکر نہیں ہے مستحب سارے تقریباً فقہ لکھتے ہیں مالکی لکھتے ہیں شافی اور مسلی سب لکھتے ہیں لیکن اصولی اختلاف پھر ہوئی ہے اللہ کہتے ہیں یہ مطلب ان کے یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف پہ زندہ نہیں یا سنتے نہیں وہ کہتے ہیں جو تم شفاعت کی درخواست کر رہے ہو نا یہ درخواست کرنا بگڑ ہے امت اس کے قائل نہیں رہے باقی کو کہا کہتے ہیں کہ جب آپ سننا ان کے لیے مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں تو ان سے شفاعت کی درخواست کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں اسی سے نچلی سطح پہ آ جائیے تو عوام کو جب یہ بتایا جائے کہ میڈیا سنتی ہے اور اتنی زیادہ اس پہ دلائل ہیں کہ بظاہر اس کا انکار ممکن نہیں ہے لیکن محتاط علماء عوام اس لیے بیان کرتے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک اس قبر کے ساتھ پھر وہ ہونے لگے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے لیے ہم نے اجازت دی لوگ کہیں گے کہ یہاں بھی اس سے دعا کراؤ میت سے دعا کراؤ ایسے ہوگا ایسے ہوگا یہ سب چیزیں لوگ کہتے ہیں سرمائے موقع کا مسئلہ اس کے سنتے ہیں عوام میں بیان کرنا یہ شرک کا دروازہ کھولنا ہے اگرچہ حقیقت ہے بیٹیوں بیٹیوں حضرات اس طرف ہے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں اکا دکا واقعات ایک دو ایسے ملتے ہیں رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف میں لیٹے ہوئے تھے اور اپنا رخسار قبر مبارک بند نہیں ہوئی تھی وہ مر رہے تھے اور رو رہے تھے تو مروان آیا اور اس سے پوچھا یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا وہ رضی اللہ عنہ ہے تو اس نے کہا مٹی پہ ڈھیر سے کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا ایسے نہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہے اور ان کی محبت کی وجہ سے وہ لے ساری چیزیں ہیں لیکن لوگوں میں بیان کرنا کہ میت سنتی ہے اور میت دیکھتی ہے یہ لوگوں کو ایک طرف سے گمراہی کی طرف لے جانا ہے اور اس کا نتیجہ آگے چل کر کے نکلتا ہے کہ لوگ ایسے مقامات کو دعا کے لیے زیارت کے لیے مسجد سے زیادہ متفرق سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ مسجد کی برکت حد سے ثابت ہے لوگ مسجد میں آ کے دو رکتیں پڑھ کے ساتھ دعا نہیں مانگیں گے قبر شریف پہ جائیں گے اور کہیں گے کہ وہاں دعا مانگو وہاں کو پھر سے بھی ہو جاتے ہیں قبول بھی ہو جاتی ہے اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت ہے کچھ نہ کچھ لیکن عوام میں بیان نہیں کی جا سکتی لوگوں میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں شرک و بدعت کے دروازے کھول دو اور اللہ کا دین اصل جو ہے معاذ اللہ لوگ بجائے کے کہ اللہ سے مانگے وہ ادھر سے مانگنے لگیں گے اللہ نے جو سکھایا ہے اس توحید میں فلن واقع ہو جاتا ہے بہت سی چیزیں ہیں اب آگے یہ بات ایک بات اور آپ کریں دیکھو نظر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ماننا یہ شرک ہے اس لیے کہ نظر مالی حفاظت ہے کافی پیسہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے کہتا ہے تیری میں اس آدمی کو میں کھانا کھلاتا ہوں اللہ تیری خوشی کے لیے اس غریب کو کپڑا پہناتا ہوں یہ نظر ہے وہ کہا آپ لکھتے ہیں کہ مخلوق کے لیے نظر نہیں مانی جا سکتی کیونکہ نظر عبادت ہے اور مخلوق کے لیے نظر ماننا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے جیسے مخلوق کی جسمانی عبادت مخلوق کے لیے نہیں کی جا سکتی اس طرح مانی عبادت بھی مخلوق کے لیے نہیں کی جا سکتی اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے سامنے کوئی سجدہ نہیں کرتا ماں باپ میاں بیوی جتنے جتنا بھی رشتہ ہو محبت کا کوئی نہیں کہتا کہ میں نماز اپنی ماں کے لیے پڑھ رہا ہوں والد صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی سجدہ اللہ کو کرنا ہے رکوع اور سجود اللہ ہی کا حق ہے ٹھیک اسی طرح مالی عبادت اللہ ہی کا حق بنتی ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی نظر و نیاز نہیں یہ مسئلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اردو زبان میں نظر کرنا ایک تو یہ ہے نظر شرعی اسے ہم اطلاع میں کہتے ہیں یہ شرعی نظر ہے ایک ہے نظر عرفی عرفی نظر یہ کہ بادشاہ جب اقتدار سنبھالتا تھا تو خاندان والے بہن بھائی بھوپھی چچا ملنے والے سب آ کر نظر پیش کرتے تھے کہ یہ تو پایا نظر میں مبارک اب یہ ہوتا ہے کیپٹن تھا میجر ہو گیا دوست روپئے چیز پیش کرتے ٹیچر تھا پرنسپل بن گیا گھر والے دوست کوئی نہ کوئی چیز پیش کرتے یہ نظر ہے ان کی کہ ہم نے نظر پیش کی بادشاہوں میں مغلوں میں یہ بہت استعمال ہوتا تھا اب بھی سعودیہ میں شاہ بیٹھتا ہے شاہ عبداللہ حسن آیا تو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ عبداللہ نے جس دن حکومت سنبھالی ہے ڈھائی کے وفات کے بعد عربوں کے جتنے قبائل تھے انہوں نے آپ کی تقریریں کی اور نظر پیش کی یہ نظر پیش کرنا ہے عرف میں یہ شریعت نہیں ہے یہ عرفی نظر اور شرعی نظر ہندوستان میں آپ کے آپس میں مل گئی شرعی نظر حرام شرک ہے عرفی نظر میں کچھ بھی نہیں عرفی نظر عرف عرف میں میں عام جو ہے وہ ہے کسی کو خوشی کے موقع پہ کوئی چیز پیش کرنا یا کسی کو خوش ہو کے کوئی چیز دینا یہ عرفی نظر آپ نے سنت جماعت میں ہمیشہ رہی ہے عرفی نظر یہ کہ کسی بھی بزرگ کے سارے ثواب کے لیے دیکھ پکوا دینا کھانا گھر میں اچھا پکا ہے اس میں یہ نیت کرنا کہ اللہ اس کھانے کو اس کا سواب فلاں بزرگ کو پہنچا دے یہ ہے نظر یہاں جو عرف شرعی اور عرف نظر نظر شرعی اور نظر عرفی کے درمیان فرق نہیں کر سکے انہوں نے بربادی کر دی پھر کے بن کے اس نے کہا میں حضرت کو نظر کی نظر پیش کرتا ہوں غریب میں جا کر نظر پیش کرتا ہوں فلاں کا نظر پیش کرتا ہوں اس کا مقصد اگر یہ ہے کہ میں ثواب کرتا ہوں حضرت سے مجھے تعلق ہے محبت ہے میں وہاں کے فقیروں کو کھانا کھلاتا ہوں تو کوئی عرض نہیں جی تمہیں محبت ہے تو حضرت کی محبت اور ثواب میں ضرور کرو کس نے روکا ہے جو مفتی پتلا دینے والے تھے وہ اس نظر ارتی کو نہیں سمجھے انہوں نے کہا رہے یہ شرعی نظر ہے پیسہ جا کے قبر پہ خرچ کر رہے ہو پیسہ تو اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا تم کافی روکے یہ بہت بڑا فرق ہے لوگ اسے جانتے نہیں اس لیے نئے نئے مفتی بنے ہوتے ہیں کفر کے بھی فتوے اور پھر قوالیت میں یہ بھی کافی یہ بھی کافی عبد العزیز صاحب دہلی رحمت اللہ علیہ نے تو شریعہ میں لکھا ہے کہ کی نظر میں کی نظر ضرور اور فاتحہ یہ تو قدیم سے آپ سنت والجماعت کے معمولات میں چلا آتا ہے انہوں نے لکھا ہے شیعہ کو کہ تم لوگ جو ہے کہتے ہو کہ ہم میں کو نہیں مانتے مراد کی ہے تو ہمارے یہاں تو قدیم زمانے سے ضرور فاتحہ اور ضرور اور نظر پیش کرنا میں کو ہمیشہ سے چلا آتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مراد نظر سے ہے ہم ان کے لیے تالے جواب کرتے ہیں اب اسے شرعی سمجھنے لگے تو کفر ہو جائے گا معاذ اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یا کوئی ہو اللہ کا دین کتاب سنت فکا یہ سب سے حال یہ ہوتا ہے عوام میں مسائل کا بیان جاتی سمجھدار ہو تو اپنے ہلکے میں کوئی بات کہہ سکتا ہے ہر آدمی کو تھوڑی بات کہی جا سکتی ہے کہ مردے سنتے ہیں جب آپ یہ بتائیں گے لوگ کہیں گے حضرت سنتے ہیں چلو جا کر پھر اسی لیے آپ جائیں جائیں گے کبھی کبھی کبھی کبھی کبھی آپ تو ایک جگہ ہم گئے تو وہ چادر اٹھا کر مزاج سے سر اندر دے کے کوئی بات کر رہا تو باہر جب نکلے تو ہم نے ان سے پوچھا یہ آپ نے چادر اٹھا کے اور اندر جو بات کی تھی حضرت رحمت اللہ کی قبر میں تو یہ کیا تھا سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا ذرا زیادہ فریق سے سنتے ہیں میں نے کہا یہ پتھر لگے ہوئے ہیں مٹی ہے حضرت رحمت اللہ کے انتقال کو آٹھ سو سال تقریباً گزر گئے تو یہ ایک پردے کی چادر اس آواز میں ہائل ہو جائے گی حضرت پردے کے بعد اندر سے کہنے لگی جی اپنا اپنا عقیدہ ہے میں نے کٹھی یہ سب جہالت کی کار فرمائیاں ہیں جس اللہ نے سنوانا ہے اگر سنوانا ہے تو اس طرح بھی اور اس طرح بھی چادر کا بیچ میں تصور ہے اسی اللہ رحمت اللہ جو لکھتے ہیں نا کہ نظم کا تعلق بدن انسانی سے پھر پیدا ہو جاتا ہے یہ ہے وہ اصل جس کو کہتے ہیں کہ میت سنتی ہے اور متحرک میں آیا صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میت کو ادراک ہوتا ہے جو اس کی قبر پہ آتا ہے میت کو پتا ہوتا ہے جو اسے نہلا رہا ہے اور اسی وجہ سے میں بہت سے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ نیا مسئلہ آپ کے لیے ہوگا ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے میں کئی ایک لوگ اس طرف گئے ہیں صاحب آبی نے جو مختار کی شرح لکھی ہے رحمت اللہ علیہ وہ بھی اور بہت سے کہ میت کی قبر پہ جب دفن کر دیا جائے کی پہ کھڑے ہو کے تلقین کی جائے تلقین اب کہیں نہیں رہی خالص تلقین شیعہ میں رہ گئی اور شیعہ کھڑے ہوتے ہیں قبر پہ اور کہتے ہیں ارے کے بیٹے فرشتے آئے تو یہ بتانا کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی ہیں اور میرا دین اسلام ہے اور میں ایمان لایا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ علی رضی اللہ عنہ پہ پھر پہ حسین پہ فاطمہ پہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اور پھر آگے وہ پوری لڑی لکھتے ہیں جیسے امام باقر پہ پھر جعفر صادق پہ پھر زین اللہ پھر سارے گنتے چلے جاتے ہیں یہ شیعہ تلقین کرتے ہیں ہمارے نزدیک تلقین میت کی وہ ہے جو قبر پہ کھڑے ہو کے پڑی جاتی ہے سورہ بکرا کا آخری کیا من تو بلاقیقت یہ سارا جو رقو پڑھتے ہیں ہمارے نزدیک تلفین وہ ہے ایک تلقین کے باوجود سے بہت طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میت کی قبر پہ جب تسلیم ہو جائے تو کھڑے ہو کے اتنا کہہ دینا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے اب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ انہیں جواب دیں یا آ رہے ہوں گے تو انہیں آپ جواب دیں کہ میرا میرا میرا میرا رب اللہ ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میرا دین اسلام یہ کی ترقی سنہ مالکیوں میں بھی پائی جاتی ہے ہم نے دیکھا نہیں اس سے کچھ کہہ نہیں سکتے سنی سنائی باتیں ایسے بھی ہو سکتی یہ وہ چیز ہے یہ تعلق نسما کا ہے جس میں انسانی شاہ صاحب اللہ ہیں وہ وہ ربانی نسما کو نہیں چھوڑتی وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ عالم برزخ کے جتنے واقعات ہیں قبر میں آرام کا پہنچنا ہے قبر میں عذاب کا ہونا ہے یہ نسما کا تعلق انسانی سے اتنا ہو جاتا ہے کہ روز دوسری ہے اور اضلاع کی کیفیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے تیسرا فائدہ وہ کہتے ہیں کہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب شور پونگا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی تین مرتبہ شور پونگا جائے گا شور کا مطلب کیا ہے آواز حقیقی تشریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا معراج میں کہ اسرافیل کے ہاتھ میں ایک چیز پکڑی بھی ہے جیسے جانور کا تین اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ ٹرافیل ہے اور آپ نے فرمایا اس نے بالکل اپنے منہ کے قریب کو رکھا ہوا تھا اور ایسے بالکل الرٹ اٹینشن کھڑا تھا کہ ابھی حکم آئے اور ابھی حکم مارے آپ نے فرمایا میں نے ایسے دیکھا اسرافیل کو تو میں نے کہا یہ منظر کیا ہے تو جبریل امین نے کہا یہ اسرافیل ہے اور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں جس دن سے یہ پیدا کیے گئے ہیں کہ ایک لمحے کی غفلت نہیں ہے کہ کب اللہ کو حکم آئے اور مارو پھونک جب مارے گا اس میں تو آواز پیدا ہونی شروع ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پہ آواز پیدا ہونی شروع ہوگی اور لوگ گھبرا کے دیکھنے لگی ہے پھر وہ آواز بلند ہوگی اور آپ نے فرمایا اونٹ پلانے کو پانی پلانے والا آدمی اپنے اونٹ کو چھوڑ کر بھاپ کھڑا ہوگا اور آپ نے فرمایا تالاب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر بھاگ کھڑے ہوں گے اور آپ نے فرمایا کہ پھر تم دیکھو گے کہ امید والی عورتیں اپنے بچوں کے لیے جو تھی وہ بھی بھاگ کھڑی ہوگی وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آواز بلند ہوتی چلی جائے گی حتیٰ کہ اس پہ پہنچ جائے گی جہاں پہنچ کے جیسے کان کھٹ جاتے ہیں آدمی مر جاتا ہے لوگ مر اسی لیے آپ نے کہ شراب ناز اس دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے جس کا قیامت قائم کی جائے گی اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ آخری مرتبہ ایک ہوا چلے گی بہت ٹھنڈی اور بہت نرم اور آپ نے بتایا جو جو شخص دنیا میں لاجدہ اس اللہ کا اقرار کرتا تھا وہ ہوا اسے مار دے وہ چونگے گا اور ختم ہو جائے گا سانس لے گا اور ختم ہو جائے گا اور اس کے مقابلے میں دنیا میں جب شریر آدمی رہ جائیں گے تو پھر وہ شروع ہوگی وہ دور پون شروع ہوگا اور وہ آہستہ آہستہ تدریجن بڑھتے بڑھتے انسان بچیں گے یہ پہلا دور پونکا جائے گا دوسرا دور اس کے بعد پونکا جائے گا اور وہ یہ ہوگا کہ جس طرح کائنات کے آغاز میں اللہ نے زندگی دی انسان ہو جس بنے ہوئے تھے سیدن آدم علیہ السلام تھے پھر ان کے بعد اللہ کے ہاں- اللہ کے ہاں جسم تو ہوں گے نا کچھ کچھ کچھ نہ صورت کی ہوگی اللہ نے اپنا فیض جاری فرمایا روح ڈال دی جی۔ بالکل اسی طرح دوبارہ یہ کام شروع ہوگا جس طرح پیسہ چکا ہوا تھا اور لوگ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوں گے زمین پہ حضور صلی اللہ خانہ میں پہلا آدمی ہوں گا جس سے قبر ہٹائی جائے گی اور آپ نے میں ایسے اٹھوں اور پھر اسی طرح مدینہ منورہ کے لوگ میرے ساتھ ہوں گے پھر آپ کے مکرمہ والے بھی مجھ سے ملیں گے پھر آگے چلتے چلتے یہ سارے قیامت کے مناظر آئیں گے یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد لوگ پریشان ہوں گے کچھ پتا نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کدھر کوئی جا رہا ہے اور بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا کہ اللہ آپ یہاں چلو اور حساب شروع ہوگا شاہ اللہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو نزمہ ہے جن لوگوں کو دوسری زندگی ملے گی اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ جو روح ہے اس کا فیض اس نسمہ پر پہنچے گا اور یہ نسما جو ہے یہ کچھ مادیت سے اور کچھ عالم مثال سے لے کر ایک جسم تیار کر لے یہ بات کیا صاحب رحمت میں آتی ہے لیکن ہمیں بھی اس کے ماننے میں تعمل ہے ہمیں اس کے ماننے میں تعمل یہ ہے کہ یہ انسان جو دفن کیا گیا تھا اسی کے اجزاء دوبارہ زندہ کیے جائیں گے بشر اسی جسم پر قائم ہوگا شاہ ولی اللہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عالمی مثال کا بھی کچھ حصہ ہوگا حضرت ہی جانتے ہوں کہ عالم مثال کا کیا حصہ ہوگا وہ گطنا بولی سینا کی تقسیم کی گئی ہے لوگوں نے کہا بولی سینا اس لیے قابل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ انسانی جسم جو مٹی میں مل جائے گا یہ نہیں ہوگا کوئی اور جسم حالانکہ بات ایسی نہیں ہے اگر پولیسینا یہ کہتے تو کافر ہوتے پھر تصویر میں کیا چھپا تھا ہم نے پولیسینا اصل کتابیں دیکھی تو بہت پہلے ہم اسے بیان کر چکے کہ سینا نے صرف یہ کہا ہے کہ عقل انسانی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ انسانی جسم زبرا زبرا ہو کے مٹی میں مل جائے تو پھر اسے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا وہ کہتے ہیں اکل ثابت نہیں کر سکتی یہاں پہنچ کے عقل کی بجائے میں بڑی پہ اعتبار کرنا چاہیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا جسم بھی اور اتنے آنے میں مثال سے بھی کوئی چیز آئے گی اس کے ماننے میں بھی رکھ دوں گا اللہ پتہ نہیں پھر اس کے بعد کیا ہو ممکن ہے کسی نے اس کی تشریح لکھی چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو روح ربانی ہے نسما اور روح اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ خدا کی طرف ہے اور اس میں ملبوتی ہے فرشتوں جیسی نیکی ہے فرشتوں جیسی کافی انسان جنات اور فرشتے ان تینوں میں بڑا فرق ہے فرشتہ معصوم ہے اللہ کے قرب میں ہے جن زیادہ عبادت کرے صالح بن جائے گا نیک بن جائے گا انسان ایسی چیز ہے جس میں دونوں پہلو ہیں دو بھاری خچر ہے انسان مرتبہ نبوت تک خدا نے انہیں اٹھایا اور انسان یہ ایسا ہے کہ اصل بدترین گڑے میں جا پڑا انسان بھی یہ ساری چیزیں اسی لیے اس سے رحمت اللہ نے کا لکھا ہے کہ اللہ کی ذات کی تجلیات صرف انسانوں پر بڑھتی ہیں اور صفات کی تجلیات باقی سب پہ بڑھتی ہیں مثلا حیات اللہ کی صفت ہے یہ فرشتے میں بڑی فرشتہ زندہ ہوا ہم پہ بڑی ہم زندہ ہوئے جنات میں بڑی جنات زندہ ہوئے دعا عبادت اللہ نے القاف کیا فرشتوں پہ جنات پہ انسانوں کی سب نے عبادت کی وہ کہتے ہیں اللہ کی ذاتی صفات صرف انسان میں اور وجہ کی ہے کہ انسان کی پیدائش میں مٹی شامل ہے اور وہ کہتے ہیں نور کو مٹی سہ سکتی ہے مٹی کے علاوہ کوئی چیز سہ نہیں وہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اس لیے اللہ کے انوار اور برکات اور جو پڑے گی یہ مٹی پر پڑے گی اور مٹی انسان کے حمیر میں شامل ہے کیا صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ملکیت فریقہ بھی ہو سکتا ہے اور شیطان بھی ہو سکتا ہے اور آخری بات انہوں نے کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس روح کو تم اتنا ہی سمجھ لو اگر تم اس سے زیادہ سمجھنا چاہتے ہو تو اس کا علم کچھ اور ہے وہ علم جو ہے وہ فلسفہ حقائق کا علم کہلاتا ہے تصب کا وہ علم دو طرح کا ہے ہے ایک عملی اور ایک ہے علمی علمی تصوف یہ ہے کہ کسی آدمی سے اگر آپ علمی تصوف کی بات کریں تو ثابتہ کی بحث کر لے گا تنزلات فطرہ کی بحث کر لے گا عالمی مثال کی بحث کر لے گا ذاتی کی بحث کر لے گا سب کی سب اصطلاحات ہیں صوفیہ کی اور جب آدمی تصوف کو پڑھتا ہے ان اصطلاحات کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے اگر کسی کو نہیں پتا تو تصوف کی کتابوں سے گمراہ کرتے اللہ تعالیٰ کی تجلیات بڑھتی ہیں انسانوں پہ اور پھر کیا کیا ہوتا ہے یہ آدمی اگر پڑا ہوا ہو تو پھر پتا چلتا ہے ابھی ابھی ابھی یہ بات ہوئی کہ اللہ کی تجلیات سفاتی ہوتی ہیں اور ذاتی ہوتی ہیں تجلیات ہر ایک پہ سفاتی پڑتی ہیں انسان پہ ذاتی پڑتی ہیں ان کے پیچھے پورا تصوف اور حقائق کا علم ہے اور ہمارے دور میں تقریباً یہی اٹھ گیا بڑے بڑے صوفیوں کو نہیں پتا کہ صاحب کیا ہوتی اس لیے کہ پڑھتے جو نہیں تعلیم حاصل نہیں کرتے آپ کسی سے پوچھیے گا کہ مجدد الفانی فریزی رحمت اللہ کے مکتوبات وہ چھوٹا سا دو جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے حضرت رحمت اللہ اس میں موبائل لاتے ہیں یہ نتائج کیا ہوتے ہیں لطیفہ قلبی کیا ہے یہ لطیفہ قلبی کا اصل مقام کیا ہے روح کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے ایک ہے یہ چیز اور دوسرا تصور کا وہ سلوک کہا جاتا ہے اور سلوک میں اسباب طے کرتے ہیں باقاعدہ مثلاً جس طرح انڈیا میں تیس پینتیس اسباق ہیں وہ ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ اسی تابری سلسلے میں آپ دس اسباق ہیں وہ زندگی کہتے ہیں اس میں لگا دو یہ اسباق کا طے کرنا یہ تصف میں ایک درجہ آتا ہے جب شہر پہنچ کے اپنے مرید پر اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کے اخلاقیات بھی اچھے ہو گئے ہیں اس کو تزکیا ہو گیا ہے اس لائن کو سمجھ گیا ہے اسے خلافت دے دے ہمارے دور میں تصور کی علمی حیثیت تو رہی نہیں تھی پڑھنا پڑھانا کتنے ہے لے دے کے ایک یہ تھا کہ پرانے سرکیا وہ باقاعدہ اسباب کی تلقین کرتے تھے خیر سے اب ہمارے زمانے میں وہ بھی ختم ہو گیا اس لیے ایک ایک شہر کے دو دو سو قریبیں ہیں تین تین سو کے ہوتے ہیں ہفتے نہیں پر ڈسکوری ہوتی ہے مہینے نہیں پر ڈسکوری ہوتی ہے نہ شہر کو پتا ہے کہ اخبار کیا ہوتے ہیں نہ مریض کو پتا ہے نہ اس سے مراقبات کیے ہیں نہ اس نے کیے ہیں بس اللہ کا نام ہے دیے جاؤ اور خلاف سے تقسیم کیے جاؤ اس کے علاوہ کچھ شاہ ولی اللہ محدود رحمۃ اللہ علیہ نے پورے کے پورے اسباب کا ذکر کیا الطاف القدر شاہ اللہ رحمت علیہ کی کتاب ہے اور وہ اس میں لکھتے ہیں الطاف القدر میں شاہ صاحب رحمت اللہ لکھا ہے کہ تصور کیا چیز ہے اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر روح کے بارے میں تم سے زیادہ جاننا چاہتے ہو تو پھر آگے چلو یعنی علم فلسفہ اور علم تصور کے جو حقائق ہیں ان تک پہنچو وہاں پہنچ کے پھر پتا چلتا ہے کہ انسانی روح کیا وہاں پہنچ کے یہ بحث ہوتی ہے کہ انسان اپنی روح کسی چیز میں کیسے منتقل کر دیتا ہے وہاں پہنچ کے یہ بحث ہوتی ہے کہ بلڈنگ میں روح کیا ہوتی ہے عمارت کی روح کیا ہے اس لیے ایک آدمی گزرتا ہے وہ صاحب نظر ہے وہ کہتا ہے کہ وہ یہ عمارت تو تباہ ہو گئی لوگ حیران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت یہ بلڈنگ تو پڑی ہے وہ چند دن پتا چلتا ہے کہ عمارت کی تھی کیا پتا چلتا ہے اس میں اصل جو مالک تھا جو کا رواں تھا جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی رونق تھی وہ آدمی اس کے چل پڑا جگہوں جگہوں کا اعتبار رہنے اور بیٹھنے والوں سے ہوتا ہے نا غالب کہتا ہے ہر ایک مکان کو ہے بکیس شرف اثر ہر ایک مکان کو ہے بکیس شرف اثر غالب ہر جگہ جو آدمی رہتا ہے نا اس سے جگہ کو شخص ملتا ہے عزت ملتی ہے مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس یہ جنگل جو آباد تھا مجنو کے نام سے تھا جب وہ مر گیا تو جنگل اداس ہو گیا ہے کہ وہ جو میرے میں رہنے والا تھا وہ کہاں گیا تو وہ جو بزرگ دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ کی روح نکل گئی ہے اب وہ کیسی ہوتی ایسی چلتے چلتے وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے کسی اچھے بندے کی روح یہ اوپر جاتی ہے پتا چلتا ہے فلاں دن فلاں ہو جب اس کا انتقال ہو گیا تھا کسی کی ایک نوعیت خواب کی بھی ہوتی ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ نے خواب دیکھا اور انہوں نے پھر صبح تو کہا آپ نے عجیب خواب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو لکھنے والے نے فیکٹری انہوں نے خواب لکھ لیا تاریخ لکھ لی اور سلطان نے حکم دیا کہ ہندوستان میں پتا کرو کہ آج کس کا انتقال ہو تو معلوم ہوا کہ اس علم الخدا رحمت اللہ علیہ جو اس کے مجدد الفسانی ہندی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ باز اعظم بنوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ سے اس دن ان کا انتقال ہو گیا تو انہیں عالم مثال میں پتا چلا کہ جو اتنے بڑے ولی اللہ تھے مستقبل سے ان کا انتقال ہو گیا اب جب آدمی تصور کے حقائق کو پڑھتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ جانوروں کی روحیں کیا ہوتی ہیں یہ وہ حصہ ہے جس پر محنت کر کے کبھی کبھی ہندو بھی پہنچ جاتے ہیں پھر ہندو اپنے مریضوں کو بتاتے ہیں جو موت کے جو بھی آتا ہے کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ فرق یہ ہے کہ مسلمان جو پہنچتا ہے ان کے ذریعے تہارت کے ذریعے اور وہ جو پہنچتا ہے گندگی اور نابافگی کے ذریعے یہ ایسی ہے جسے کپڑا بند کر لیجیے ناپاک ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اسے پانی سے دھو لو تاکہ پاک ہو جائے ہندو کہتے ہیں جی شراب سے الکوہل سے دھو لو تاکہ صاف ہو جائے تو جو فرق صفائی اور پاکیزگی میں یہی فرق کے مقامات تک پہنچنے میں مسلمان مسلمانوں اس کے بعد چاہتا ہوں چیپٹر باب شروع کیا ہے اور اسے شروع کیا ہے اس بات سے کہ سر تکلیف اس بات کا بیان کرنا ہے کہ اللہ نے انسانی کو کیوں حکومت بنایا ہے ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہم ہی عبادت کریں اور اطاعت کریں باقیوں کے ساتھ ایسے کیوں نہیں ہوا اس پہ وجہ کیا ہے راز چیز کا کیا ہے حضرت رحمت اللہ اس کو بیان کیا ہے اللہ